پھر میں ان پر چاروں طرف سے حملے کروں گا ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی دائیں طرف سے بھی اور ان کی بائیں طرف سے بھی اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا